مقدمہ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا اور اس کو اپنے کو بہتر بنانے کا حکم دیا اور اس کے لیے خود انسان کو ذریعہ بنایا اس طرح انسانوں کے انسانوں کے ذریعے اس طرح انسان کو انسان کے ذریعے اچھے اخلاق اور اچھی صفات کا علم ہوتا ہے اگر انسان کو اپنی تربیت کے زمانے میں برا ماحول ملا تو اس میں اخلاقی بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان کو اپنی تربیت کے زمانے میں پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ذریعے زندگی کی باتیں معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ماں کو موقع ملتا ہے پھر باپ پھر اعزہ اور پڑوسیوں کا پھر تعلیم کا اور اساتذہ کا اثر پڑتا ہے ماں کو موقع صرف سب سے پہلے ہی نہیں ملتا بلکہ وہ جوانی تک جا سکتا ہے اور اچھی مائیں اسی سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور فائدہ پہنچاتی ہیں اور بلا ارادہ بھی ان کا اثر پڑتا ہے مثلا ایک بالکل دنیاوی طبیعت کے ادیب نے بڑی عمر میں دینی طبیعت اختیار کرنے پر بتایا کہ جب میں بچہ تھا اور ماں کی گود میں لیٹا ہوتا تھا تو قرآن مجید پڑھتی ہوتی تھی ماں میری میں نے ان کی آواز میں مزہ محسوس کیا اس مزے کا احساس بعد میں بھی میرے دل میں قائم رہا یہاں تک کہ بڑے ہونے کے بعد بھی مجھے اس کی طرف متوجہ ہونے پڑا ہونا پڑا اور قرآن مجید توجہ سے مطالعہ کیا اور مجھ سے مجھ میں اس سے تبدیلی آئی ماں کے اثر کا حال حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کی والدہ کی تربیت کے نمونے سے بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے جس کے اثر سے مولانا کی عظیم دائی اور بزرگ شخصیت بنی اس کو انہی کی عبارت میں دیکھیے جس کو ایچ ایم حسین ٹرسٹ کے ذریعے اس کے ڈائریکٹر انجینئر محمد عثمان صاحب حیدرآبادی شائع کر رہے ہیں تاکہ قارئین حضرات فائدہ اٹھائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے